اگلی صفوں میں جگہ ہونے کے باوجود لوگ سہن میں دو دو چار چار کی صورت میں جماعت ادا کرتے ہیں کیا ایسا کرنے سے جماعت حکم میں آتے ہیں نہیں ان سب کی نماز مکرو تحریمی ہوگی صفیں متصل ہونی چاہیے اگر کوئی عذر اگر کوئی عذر ہے فب ہاں عذر ازر کیا ہو سکتا ہے اگر متصل نہ ہو سفے تو عذر مثلا کیا ہے جیسے امام صاحب کھڑے ہوئے ایک سب ان کے پیچھے ہے فرض کیجئے یہاں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اور مرمت ہو رہی ہے دو تین جو ہیں وہ خالی رکھ دی گئی وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ مرمت ہو رہی روڑی یا پتھر بچھا ہوا ہے اس کے بعد سب بن جائے اس عذر کے بنا پر اگر وہ سب وہاں بن جائے تو اس کو بھی ہم اتصال کہیں گے خدا نہ خاص کوئی ایسی صورت ہو جیسے یہ مسجد ہے مسجد کے باہر ایک روڈ ہے روڈ سے ٹرافک جاری اس کے اس طرف سفے بچ گئی میں سے راستہ بن گیا تو جو ادھر نماز پڑھنے والے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی کہ یہ اتصال نہیں پایا گیا مسجد میں اگر ایک دو سفے خالی کسی ازر کی بنا پر چھوڑ دی گئی تو تو نماز ہو جائے گی لیکن ہمارے یہاں جو ٹولی بنتی تائی لیے بنتی ہے یہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں یہ چار چار پانچ پانچ آدمی اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں ٹھنڈی ہوا آ رہی آئے گا ذرا پڑھنے میں تو چار ماہ کھڑے ہو گئے دو ماہ کھڑے ہو گئے دو ماہ کھڑے ہو گئے تو یہ تو سخت مکرو ہے اور اس سے بچنا چاہیے بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس میں حضور نے ایک اشارہ فرما دیا کہ ریبڑ کے ساتھ رہو اس لیے کہ جو بھی بکری اپنے ریبڑ سے الگ ہوتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے اس لیے آپ کو ساتھ رہنا چاہیے